الرحيم باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس وبسند المتصل منا إلى الإمام التحاوي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وقيوده آمين قال قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن حمام بن الحارث أنه كان نازلا على عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم واحتلم فرأت جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو قال يغسل ثوبه فأخبرت بذلك عائشة فقالت عائشة لقد رأيتني وما أزيد على أن أفرك على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وأبو بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم فذكر بإسناده مثله وبه قال حدثنا صاد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن الحكم عن ابراهيم النخعي عن همام عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم نحوه وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو امانه عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام فذكر نحوه وبه قال حدثنا خادم قال حدثنا علي قال حدثنا عبيد الله عن عن الأعمش فذكر بإسناده وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال اخبرنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن الاسود بن يزيد وهمام عن عائشه رضي الله تعالى عنها مثله وبه قال حدثنا صاد قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن منصور عن ابراهيم عن حمام عن عائشه رضي الله تعالى عنها مثله وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المصودي عن حماد عن إبراهيم عن حمام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم مثله غير أنه قال لقد رأيتني وما أزيد على أن أحطه من الطو فإذا جف دلكته وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون ميمون قال حدثنا واصل الأحزم عن إبراهيم النخعي عن الأسود قال لقد رأتني عائشة وأنا أغسل جنابة من ثوبي فقال لقد رأيتني وأنه ليصيب, ليصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نزيد أن نفعل به هكذا ثاني نتركه وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا زهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أفرك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المنية وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه مثله وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن سري قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أفرك المنية من مرث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مروتنا يومئذ الصوف وبه وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا بشر بن بكر عن الاوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أفرق المنية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> كنت أفرق المنية من قول من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله أو قال أمسه إذا كان ربا شك الحميدي وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبصر بن قاسم عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن أبي سفانة النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أفرك أفرك المني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر أحمد بن محمد التحوي رحمه الله تعالى فذهب الذاهبون إلى أن المني طائر وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه وإن حكمه في ذلك حكم النقامة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار بسم الله الرحمن الرحيم पानी کی طہارت و نجاست کے سلسلے میں بہت مشہور مسئلہ ہے اس مسئلے میں دو اختلاف ہے ایک اختلاف تو اس کی طہارت و نجاست کا ہے اور اگر نجس ہے تو دوسرا مسئلہ ہے اس کے طریقے تطہیر کا اس میں پہلے مسئلے کو امام تحویر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں اور اس میں مشہور یہی ہے کہ امام احمد اور حضرات شفاف اور ان کے متبعین اس منی کو طاہر قرار دیتے ہیں جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور جمہور حضرات محدثین و فقہ اس کو نجس قرار دیتے ہیں یہ انسان کی منی کے بارے میں بات ہے لیکن جانوروں کی منی کے بارے میں ان حضرات <clears throat> جو انسان کی بنی کو طاہر قرار دیتے ہیں اس میں تین قول علامہ رشد نے ذکر فرمایا ہے اور ایک قول کے مطابق مطلق طاہر ہے ایک میں مطلق نجس ہے اور ایک قول میں فرق بیان کیا ہے کہ اگر معقول الرحم ہے تو طاہر غیر معقول الرحم ہے تو ہے اور انسانوں کے منی کے بارے میں راجہ قول یہ ہے کہ چاہے یہ منی عورت کی ہو یا مرد کی دونوں کا حکم ایک ہے علامہ نبی رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ قول کہ عورت کی منی نجس ہے اور مرد کی منی یہ طاہر ہے فرماتے ہیں کہ قول شاد ہے اور ایک قول اور حضرات شفافے ویسے بعض لوگوں کا ہے کہ دونوں کی منی نجیس ہے فرمایا کہ یہ قول اشد و ہے اگر تفریق کرے تو شاد ہے اور دونوں کو نجس قرار دیں تو ان کے نزدیک اشد و شزوز ہے یہ منش اختلاف آنے والی بہت ساری روایتیں ہیں اور یہ روایتیں دو قسم کی ہیں بعض روایتوں میں منی کے دھونے کا ذکر ہے اور بعد میں اس کے رگڑنے اور کھرچنے کا ذکر ہے اور حضرات شفافے کے نزدیک کہ منی کی تہارت پانی ہی سے ہو سکتی ہے جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اگر نجس ہو تو منی دھون کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ دھونے سے پاک ہوگی اس کو قیاس کیا ہے دم پر جیسے کہ خون اگر لگ جائے تو بال اتفاق یہ نجیس ہے اور کسی کے نزدیک کھرچنے سے پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو دھویا نہ جائے اس کا ازالہ دھو کر نہ کیا جائے تو دو قسم کی روایتیں ہیں جن روایتوں میں کھرچنے کا ذکر ہے تو حضرات شواف ہناویلا نے اس سے تہارت پر استدال کیا ہے اسی بنیاد پر کہ اگر نجس ہوتی تو کھرچنے سے پاک نہ ہوتی لہذا یہ کھرچنا ایسا ہے جیسے کہ ناک لگ جائے بلغم لگ جائے تھوک لگ جائے تو اگرچہ پاک ہے لیکن طبیعت میں چونکہ کراہت ہے تو اس لیے اس کو رگڑ کر کھرچ کر صاف کر دیا جاتا ہے اور دھوئے بغیر وہ اس کی نظافت یعنی بلغم وغیرہ کے اور تھوک وغیرہ کو ظاہر کرنا یہ نظافت کی بنیاد پر ہے نجاست کی بنیاد پر نہیں ہے تو اسی طریقے سے منی میں یہ آنے والی روایات جو اس باب میں ذکر کی گئی ہیں وہ ساری روایتیں دلالت کرتی ہے کہ منی کو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منی کے اظہارے کے لیے صرف فرق پر اکتفا کرتی اور ہوتی نہیں تھی لیکن ایک روایت میں یہ تھوڑی سی اور یہ روایت اصح <coughs> یہ ان روایات میں یہ سب سے زیادہ اصح معافی حاضر باپ کی روایت پیچھے گزری ہے آخری روایت سے پہلے اور اس میں یہ کہ ادا کا یا سن یہ افرقو افرق المنی من یعنی صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کانا یابسن واپس ہو ادا کانا رتب یا وہ ام ہے لیکن زیادہ دوسری روایات میں غسل کا ہی لفظ ہے یعنی اس میں تقسیم فرمائی کہ اگر یابس ہے تو سرچنا اور اگر وہ رتب ہے گیلی ہے تو اس کو دھونے کا اہتمام تو جس میں کھرجنے کا ہے یا دھونے کا وہ صرف نظافت پر مبنی ہے جبکہ حضرات احناف اور مالکیہ اور جمہور حضرات فقہ نے یہ باب کی اس دوسری وقال فہم کے ذیل میں جو روایتیں آگے آ رہی ہیں تو اس میں غسل کا ذکر ہے غسل کا منی کے دھونے کا ذکر ہے اس سے جمہور حضرات نے استدلال کیا کہ اگر یہ پاک ہوتی تو پانی کا اسراف پانی کا ضیاء اور اگر یہ پاک ہے تو زیادہ سے زیادہ منظر کریح کو ظاہر کرنے کے لیے خرج دیا جائے بس کافی ہے تو پانی کے دھونے کا اہتمام اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام کے تمام ذخیر حدیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منی سے منی رتب منی کو خرج دیا گیا ہو اور آپ نے اس میں نماز پڑھی ہو آگے آ رہی ہے بعض روایتوں میں کہ منی کو خرج دیا لیکن یابس تھی آپ نے اس میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے لیکن کوئی ایسی روایت نہیں کہ جو رتب منی کے کھرچنے کا ذکر ہو اور اس میں نماز پڑھنے کا تذکرہ ہو ایک بھی روایت ایسی نہیں کم سے کم اگر تہارت تھی تو اس کے جواب کو بیان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایک روایت کوئی نہ کوئی ملنی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے لہذا حضرات احناف کے مسلک پر کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ یابس کے کھرچنے کا رتب کے دھونے کا تذکرہ ہے جبکہ ہمارے نزدیک تطہیر پانی سے بھی ہو سکتی ہے اور اگر کھرچ دیا جائے تو اس کے فرق اور رگڑنے سے بھی کھرچنے سے بھی تارت حاصل ہو جاتی ہے ہاں امام بارک رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ کرشکال ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ منی اشد و غلیزن ہے اسد و اشد و نجاستن ہے اور ان کے نزدیک پانی کے بغیر منی پاک نہیں لہذا جن روایتوں میں کھرچنے کا تذکرہ ہے تو اس کے بارے میں امام تحاوی نے جو جواب دیا امام مالک کا بھی وہ جواب ہے کہ وہ نائٹی کپڑا تھا نائٹی رات کے سونے کا کپڑا تھا اور رات والے کپڑے میں اور سونے والے کپڑے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی صاف اور پاک شلوار اتار دیتے ہیں اور گندی سندی شلوار پہن کر آپ سو جاتے ہیں اس میں پیشاب کے قطرے بھی ہوتے ہیں پیشاب چپٹتا بھی ہے مزی بھی آتی ہے رات کو اور اگلے دن پھر اسی کو پہن دیا تو اگر اس طرح کا کوئی کپڑا ہو نجاست لگی ہو وہ خشک ہو جائے تو اس کو پہن کر سونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لہذا بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب اول کی روایت کا یہ جواب دیا اور اب تک جو روایتیں ذکر کی گئی ہیں اس میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے صرف منی کے کھرچنے کا تذکرہ ہے لہذا اول تو یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایتیں جس میں کھرچنے کا تذکرہ ہے یہ اس کپڑے سے متعلق ہے جو رات کو آپ پہن کر سوتے تھے نہ کہ اس میں نماز پڑھتے تھے آگے پھر ایک اشکال اور وہاں ثابت کیا ہے کہ کھرچنے والے کپڑے سے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہاں امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مسلک کے خلاف نہیں اس لیے کہ اگر یابس ہے تو کھرچنے سے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے جیسے زمین ہونے سے بھی پاک خشک ہونے سے بھی پاک ایسے ہی یہ کپڑا دھونے سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور اگر خشک ہے تو رگڑنے سے اور کھجنے سے پاک ہوتا ہے رتم میں اور یابس میں فرق ہدایہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب منی کپڑے میں لگتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے تو زی جرم ہو جاتی ہے اور اتنے خشک ہونے کے بعد کپڑے کے مسامات میں جو اجزاء جذب ہو جاتے ہیں خشک ہونے کے بعد اس کے جرم میں سے متصل ہو جاتے ہیں اور جب کھرچا جاتا ہے تو وہ پورے کے طور پر یہ منی کے اجزاء صاف ہو جاتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں اللہ ماکانہ قریر تھوڑی بہت اگر رہ جائے تو وہ معفو انہوں کے درجے میں ہے اگرچہ نجاست غلیظہ ہے اور اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک درہم سے اگر کم ہو تو اس میں نوازی جائے یہ نہیں کہ وہ پاک ہے لیکن قلیل قابل افو ہے تو اس لیے ہمارے نبی کھرچنے سے بخلاف رتب کے کہ اگر تر اگر منی ہے یا نجاست ہے تو رگڑنے سے اس کے اجزاء سب زائد نہیں ہوتے بلکہ مسامات میں رہ جانے والے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں پر دھونے کا اہتمام اگر خشک ہو جائے تو رگڑنے سے پر اکتفا جائے اور وہاں پر یہ مسئلہ بھی ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے تو بدن کو کپڑے پہ قیاس کیا اور یہ کہا کہ جس طرح سے کپڑے سے سورج کا ظاہر کیا جاتا ہے ایسی بدن پر منی لگ جائے اور خشک ہو جائے تو اس کو بھی رگڑنے سے ظاہر کیا جائے گا اور جسم پاک ہو جائے گا لیکن راج قول امام منیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس میں یہ ہے کہ کپڑے میں اور اس میں فرق ہے بدن میں اور کپڑے میں فرق اور ہدایت میں آپ نے یہ پڑھا فرق یہ بیان فرمایا کہ جسم میں اگر نجاست لگ جائے تو جسم کے اندر حرارت ہوتی ہے حرارت اس حرارت سے جو اجزاء بدن میں جذب ہو جائے وہ خشک ہونے کے بعد وہ اجزاء نکلتے نہیں جیسے کہ کپڑے سے نکل جاتے ہیں کپڑے کے مسامات سے واپس آ جاتے ہیں جسم کے مسامات میں جو اجزاء جسم میں داخل ہو گئے خشک ہونے کے بعد وہ واپس نہیں آتے اس لیے کہ کپڑے میں حرارت ہے اور وہ حرارت وہ ان کو اپنے اندر جذب کر کے رکھتی ہے لہذا جب کھرچیں گے تو اوپر سے تو ظاہر ہو جائے گا لیکن اندر جو اجزا چلے گئے ہیں وہ بغیر دھوئے جب اس کے اوپر بار بار پانی ڈالیں گے اور وہ پانی مسامات میں جائے گا تو پھر وہ نجاست کو واپس لے کر آئے گا لیکن صرف رگڑنے سے وہ اجزا واپس نہیں آئیں گے اس لیے کپڑے میں اور بدن میں حضرات احناف اور جمہور فقا کے نزدیک یہ فرق بہرحال منش اختلاف دو قسم کی روایتیں حاصل یہ ہوا کہ جس میں رگڑنے کا تذکرہ ہے اس سے استدلال کی طہارت پر اس لیے کہ ان کے نزدیک اس طرح سے خون نجیس ہے رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا ایسے ہی منی اگر نجیس ہوتی تو رگڑنے سے لیکن حضرات عنا فرماتے ہیں کہ منے کے بارے میں چونکہ یہ روایات موجود ہیں سراہتن کھرچنے کی بھی ہے اور بعد میں نماز پڑھنے کی بھی ہے اس لیے اس کو خلاف قیاس پاس قرار دیا جائے گا اور اس میں نماز پڑھنا جائز قرار دیا جائے گا اور اس میں اجزائے قلیلہ اگر رہ گئے ہیں تو وہ معافی تلافی کے موضع میں ہے بخلاف دم کے کہ اس میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس روایت پر یہ قیاس جاری کیا جائے اور اس کو منی پر قیاس کیا جائے اور حضرات احناف نے ان روایتوں کو اصطلاح نے پیش کیا جس میں دھونے کا تذکرہ ہے تو اب تک جو روایتیں آپ نے پڑھی کیا ہے جی خالفوں فضارے کا آخرون میں فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ دوسرے حضرات جمہور فقا کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے اور یہ جو روایتیں معقل ذکر کی گئیں حضرات شواف حنابلہ سے خطاب ہے کہ تمہارے لیے اس میں کوئی حجت نہیں ان آثار میں اس لیے کہ یہ آثار آئے ہیں اس کپڑے کے ذکر میں کہ افیہ یہ سونے والے کپڑے ہیں اور ان کپڑوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس میں نماز پڑھا جائے اور ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی کپڑا نجس ہے بالغایت والبول والدم اور خشک ہو جائے بدن میں تلویز نہ ہو تو فلا بات فیحہ ولا تدج الصلاۃ فیحہ فقط یہ جزا یقون منی کا دار یقون حاضر حدیث حجت علینا یہ حدیث ہمارے خلاف اس وقت ہوتی جبکہ ہم یہ کہیں کہ ایسے کپڑے میں سونا بھی جائز نہیں لیکن جب ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور ہم موافقت کرتے ہیں ان روایتوں کی جو آپ نے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ نماز اس میں صحیح نہیں فلم تو خالف شیئر بیمار ہو گیا فیض علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سلسلے میں ہونے کی جہاں بات ہے اور اس میں نماز پڑھنے کی بھی بات ہے تو اس کا تذکرہ آگے دیکھیے جی وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما كانت تفعل بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني وبه قال ما حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الله بن المبارك وبه وبشر بن بن بن المفضل ميمون عن سليمان يسار عائشة رضي الله الله الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغسل من طوب رسول صلى عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقاء الماء لفي ثوبه یعنی تازہ جب کپڑا دھویا جائے تھوڑا سا تو وہ دوسروں کپڑے سے ممتاز ہو کر وہ چمکتا ہے اس کا پانی کی جگہ واضح ہوتی ہے تو اسی کو فرمایا کہ یہ آپ اسی کپڑے میں جو ابھی ابھی دھولا نماز کے لیے تشریف لے گئے اور پانی کا بقا یعنی اس کے نشانات کپڑے کے اندر واضح نظر آتے تو اس میں نماز والے کپڑے میں دھونے کا ذکر ہے جی وبه قال قال حدثنا حدثنا بشر الرقي عن فذكر بإسناده نحوه وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو فذكر في إسناده مثله قال أبو جعفر فهكذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل بثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه تغسل المني منه وتفركه من, وتفركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه وقد وافق ذلك مما روي عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا ربيع الجزري قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مزر قال حدثني أبي عن جعفر عن جعفر بن ربيعة ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حبيب عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب الذي يزاجعك فيه فقال نعم إذا لم يصبه أذن وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث عن يزيد وذكر بإسناده مثله وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا ما يوافق ذلك وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث عن عشر عن محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله الله صلى عليه وسلم لا يصلي في لقب نسائه یعنی وہ کپڑے جو عورتیں اوڑھتی تھیں اور استعمال کرتی تو آپ اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی نجس چیز لگ گئی ہو تو اوڑھنے کے لیے تو استعمال ہوتا تھا لیکن نماز کے لیے آپ اس میں احتیاط جی وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا غندر عن شعبة عن أشهد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال في لحفنا قال أبو جعفر فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن, لم يكن يصلي في ثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شيء من الجنابة وثبت أن ما ذكره الأسود همام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في في صوب صوب النوم لا فكان من اعتراض ہے جی کہ آپ نے کہا کہ وہ نماز کے کپڑے نہیں تھے لیکن آگے آنے والی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کھرچنے والے کپڑے میں بھی آپ نے نماز پڑھی یہ صرف سونے والے کپڑے کے ساتھ یمر خاص نہیں تھا تو اعتراض کے طور پر یہ روایت آگے فکان نے خود جتنے اہل قول اول اللہ اہل قول ثانی في ذلك جي فكان من الحجج لأهل القول الأول على أهل القول الثاني في ذلك ما قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن أوقمة والأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بأصابعي ثم يصلي فيه ولا يغسله وبه قال حدثنا کہ نماز آپ پڑھتے تھے اور ولا یسر کہ کوئی شبہ نہ کرے اس شبہ کو ظاہر کرنے کے لیے مستقل اس کی نفی کی گئی کہ اس کو دھوتے نہیں تھے جی وبه قال قال قال حدثنا حدثنا محمد بن سعيد وہ کال حدم اللہ قابل کال عدم رضي الله تعالى عنها مثله وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أسود عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أفركه من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا قزعة بن سويد سويد قال حدثني غمير بن الأعرج وعبد الله بن أبي نجيع عن مجاهد عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأن مثله وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأن مثله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ففي هذه الاثار انها كانت تفرق المني من صوب الصلاه كما تفرقهم من صوب النوم قال ابو جعفر وليس في هذا عندنا دليل على طهارته فقد يجوز ان يكون كانت تقع به هذا فيظهر بذلك الصوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما اصاب النعل من الاذان یہ سوال اور یہ جواب سوال تو واضح ہے اس کا جواب یہ دیا ہے امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اول تو اکثر اور بیشتر تو وہی جواب ہے اکثر روایتوں کا لیکن جن روایتوں میں فرق کے بعد نماز پڑھنا ثابت ہے تو وہ ہمارے مسلک کے خلاف نہیں اس لیے کہ اگر یابس ہے تو ہمارے نزدیک فرق سے بھی رگڑنے سے بھی تہارت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کہ جوتے میں نجاست لگ جائے تو کیا حکم ہے جی زمین کے رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے لوہے میں شیشے میں کسی دھات میں کوئی نجاست جائے زمین پر اس کو رگڑ دیں تو رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ہے اور اس سلسلے میں ایک روایت آگے ذکر فرمائی ہے کہ جو جوتا وغیرہ میں نجاست دکھ جائے تو جب آدمی اس سے چلتا ہے تو زمین کی رگڑ سے وہ پاک ہو جاتا ہے جی جاتے الامام الحمام تحبیر رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن بكثير قال حدثنا الوزعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المخبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب قال أبو جعفر فكان ذلك التراب يجزع من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه وكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كان حكمه عندها عندهما كذلك يظهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرق وهو في نفسه نجس كما كان الأذى يظهر النار بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس فالذي وقفنا عليه من هذه الأثار المروية في المني هو أن الثوب يظهر مما أصابه من ذلك بالفرق إذا كان يابسا ويجزئ ذلك من الغسل وليس في شيء من هذا دليل على حكمه في على حكمه هو في نفسه اطاہر ہوا ام یعنی احتمال ہو گئے جی اس میں سراہتن نہ تو سہارت کا ذکر ہے اور نہ سراہتن اور یہ تہارت وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے مستمت ہے ورنہ سراہتن نہ تو طہارت کا ذکر ہے اور نہ نجاست کا ذکر ہے اس لیے اب آگے جو روایتیں ذکر فرمائی ہیں تو بعض روایتوں سے تہارت مستمت ہے اور بعض سے نجاست مستمت ہے آگے ایک اشکال اور آگے اس کا پھر جواب اشکال روایت دیکھ لیجیے جی، فضا واہب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں یہ فرمایا کہ اگر منی کپڑے پر لگ جائے تو جو نظر آئے اس کو دھو دے اور جو نظر نہ آئے ہر نظر تو اس سلسلے میں حضرات شوافے نے تو اس کی اس سے تہارت پر استدار کیا اس لیے کہ جب منی کپڑے پر لگ گئی یعنی اس بنیاد پر منی پورے کپڑے پہ لگی بعض حصے پر نظر آ رہا ہے اور بعض حصے پر خفا ہے یعنی نظر نہیں آ رہی یعنی اس بنیاد پر آگے یہ بات ہے لہذا حضرات شوافے نے تو یہ کہا کہ یہ تو تہارت پر دلالت کرتی ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے نظافت کے طور پر اس کو صاف کر دیں اور جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے ماں خفیہ چھینٹے مار دیں اس کے اوپر تو یہ تو تہارت کی دلیل ہے اس لیے کہ اگر نجس ہے تو تہارت سے تو اور وہ چھینٹوں سے اور اس کی نجاست پھیلے گی نہ کہ کم ہوگی پانی ڈال کر نچوڑا تو نہیں گیا نا چھینٹیں ماری گئی تو انہوں نے اسے تو تہارت پر استعمال کیا امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جس منظر میں ذکر کیا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر منی پاک ہوتی تو نہ تو ضرورت تھی نزہ کی اور نہ ضرورت تھی غسل کی چلیے غسل کو لیکن جن حصے پر منی نظر آ رہی ہے اس کو دھو دیا لیکن باقی کے نزہ کا جب حکم دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے کپڑے پر منی لگی ہو بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نزہ کا حکم اس بنیاد پر نہیں دیا کہ وہ منی مخفی ہے جیسے کہ پیشاب اگر لگ جائے کسی کپڑے پر ہے کہ وہ جرم تو نہیں ہوتا کسی کپڑے پر پیشاب لگ گیا سوکھ گیا پتہ نہیں کہاں ہے کیا حکم بھائی جی سارے کپڑوں کو دھویا جائے تو شوافے نے اس حدیث سے تو یہ استدار کیا کہ اگر یہ نجس ہوتا تو پھر تو پورے کپڑے کو دھونے کو حکم دیتی نہ کہ بات کیا تو بعض کو دھویا بعض پر نزا اور معلوم ہے کہ نظر سے صفائی ہوتی نہیں لیکن امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس مسئلے کو بیان فرما کر حضرت عائشہ کی ندی کی پر استدار کیا اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو نزاح کا حکم دیا وہ رضا کا حکوم بنا بر نجاست کے نہیں بلکہ بنا بر شک کے ہے اس لیے کہ منی کپڑے میں لگی اور بعض جگہ وہ نظر آ رہی ہے تو بس وہیں لگی ہے باقی یہ خیال یہ شک کہ کہیں اور نہ لگی ہو اور لگ کر خشک ہو گئی ہو نظر نہ آ رہی ہو تو اس شک کو دور کرنے کے لیے وہم کو دور کرنے کے لیے شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اس کی نظہ کرے اور اس کو یہ نہیں کہ نجاست لگی اور نذا سے پاک ہو گیا بلکہ اطمینان کے لیے کہ آئندہ جیسے کہ حضرت عمر کے واقعے میں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی وہم آئے تو دل میں آدمی سمجھا سکتا ہے اپنے آپ کو کہ ارے یہ تو وہ چھینٹے ہیں اور پانی کی تری ہے نہ کہ یہ نجاست ہے تو وہاں پر جو حکم دیا گیا وہ شک کے اضارے کے لیے نہ کہ نجاست کے اضارے کے لیے تو امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر حضرت عائشہ کی اس روایت کو اپنے مسلک کے ثابت کرنے میں ذکر کیا ہے اور آگے ذرا سے دیکھیے پھر امام تحاوی کا تبصرہ دیکھیے جی وبه وبه وبه قال قال قال قال قال قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا ابو بكر شعبة شعبة فذكر سليمان بن بن بن شعيب عبد الرحمن زياد سمعت عمتي تحدث عن عائشة ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة فذكر بسر نل قال فهذا قد دل على نجاسته عندها یہ دیکھیے اب تک امام صحابی نے اپنے مسلک کے مطابق یہ ثابت کرنے کی کوشش کی حضرت عائشہ کے نزدیک یہ منی نجیس ہے اس لیے دھونے کا حکم دیا اور جو نظر نہ آئے اس پر نزا کا حکم دیا اور نزا کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ دوسری جگہ پر نجاست کا لگنا یقینی نہیں بلکہ شک اور شبہ ہے اور شک صبح کو دور کرنے کے لیے نزا کو حکم دیا اس کے جواب میں ٹیلا سے کہا گیا کہ اس میں تو جو آپ نے ذکر کی ہے اس میں کوئی نجاست پر دلیل نہیں ہے لین نہ لوکان حکم ہو ان دہا حکم سائد نجاسات اگر منی کا حکم آپ کے کہنے کے مطابق دوسری نجاسات کی طرح سے ہوگا جیسے غائط اور بول اور دم وغیرہ تو وہ حکم دیتی پورے کپڑے کے دھونے کا جبکہ اس نجاست کی جگہ معلوم نہ ہو نجاست تو لگنا یقین ہی لیکن اس کی جگہ معلوم نہیں تو اس کا حکم کیا ہے جی پورے کپڑے کو اسی طرح سے منی کے بارے میں بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ پورے کپڑے کو دھو دیا جائے اللہ تعالیٰ نصوب لو خافیہ مکان ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ان نہ نُ نز کہ چھینٹوں سے وہ پاک نہیں ہوگا ضروری ہے پورے کا دھونا تاکہ اس کی تہارت نجاست سے مالو حتہ یہ لمحہ تو ہو رہو میں نجاستی تاکہ معلوم ہو جائے کہ نجاست سے کپڑا پاک ہو گیا ہے فلما کانا حکم المنی ان دا عائشہ ادا کانا مو غیر معلوم اندہ عبارت کا کچھ پتہ ہے جی فلما کانا کی خبر کہاں ہے اور دوسرا کانے کی خبر جو ہے وہ غیر معلومین ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت عائشہ کے نزدیک نجاست کی جگہ کپڑے میں نجاست کی جگہ معلوم نہ ہو تو اب کیا ہے جی جی تو منی کا حکم وہاں پر نظر ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا حکم ان کے نزدیک دوسری نجاسات کے خلاف تھا دوسرے نجات پورے کپڑے دھونے کا حکم ہے اور یہاں نزا کا ہے تو معلوم ہو کہ ان کے نزدیک نجس نہیں ہے بلکہ پاک یہ بات اعتراض میں شوافے کی طرف سے اس بنیاد پر کہی گئی کہ یہ نزا ادارے نجاست کے لیے جبکہ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا امام تحابی نے اس نقطے کو یہاں پر ذکر نہیں فرمایا لیکن امام تہابی کی مراد یہی ہے کہ نظا کا حکم تہارت کے لیے نہیں بلکہ رفع شک اور وہم کے لیے امام صحابی نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن مراد ان کی وہی ہے جیسے کہ آگے حضرت عمر کے واقعے میں اس کو بیان فرمایا اور یہ سے جو جواب دیا گیا ہے اس کا اسی بنیاد پر کہ نجاست لگی ہے اور نزا کا حکم حضرت عائشہ نے دیا یہ بنا فاسد الفاصد ہے یہ بات غلط ہے اس لیے کہ بقیہ کپڑے میں نجاست کا لگنا یقینی نہیں محض رفع شک کے لیے آپ نے نزا کا حکم دیا ہے واللہ عالم اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمایا جی ويحتمل ان يكون كذلك وقد اختلف وقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فروي عنهم في ذلك ما قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هاشم قال اخبرنا حسين قال حدثنا هشام قال اخبرنا حسين عن مصعب بن سعد عن ابيه انه كان يفرق الجنابه من ثوبه فهذا يحتمل ان يكون كان يفعل ذلك لانه عنده طاهر ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروس المحكوك من النعل لا لأنه عنده طاهر وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا لا اسم دون احتمال جي جی. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا أخبر قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاتب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في الركب فيهم عمر في الركب بهم سیرک بن فیہ عمر بن الحاج سیرک بن یعنی ایک جماعت ساتھیوں کی ایک جماعت تھی اس جماعت میں تھے اور اس میں عمر ابن آس بھی تھے جی فیم عمر بن الحاج وان عمر بن وان عمر عرس بباد تاریخ قریبا من, بعض المياه عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وقد كان ان ان فلم فلم يجد يجد ماء ماء کہاں سے پڑھ کر رہے ہیں آپ في الركب فركب حتى حتى جاء الماء فجعل يقتل مرعا من الاحترام اسفر فقال له له له اسفر اسفر اسفر حتى فقال فقال ومعنا ومعنا ثياب فدع صوبك فقال عمر بل اکثر سے مارا وہاں سے مارا یہاں پر یہ جو واقع بیان کیا اس سے استدلال امام تحاوی نجاست پر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ فجر کی فجر کا وقت بہت تنگ ہو رہا ہے اور اجالا ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کے پاس کپڑے موجود تھے لیکن پھر بھی انہوں نے غسل کرنے کا اہتمام کیا اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑا ہے آپ بدل لیں تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ اس کے دھونے کا اہتمام کیا اور یہ فرمایا ظاہر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے سارے لوگ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ اپنے دھونے میں اور کپڑے کے صاف کرنے میں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اگر یہ پاک ہوتا تو اسی میں نماز پڑھ لیتے کیا ضرورت تھی اتنے اہتمام کی یہ اہتمام دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک یہ نجیز جی وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروه عن ابيه عن زيد بن سلف انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا قد اراني ما, ما اراني الا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما وما اختصلت فاختصر وغسر ما رأى في ثوبه ونزح ما لم يره فأما ما روى يحيى بن, يحيى بن عبد الرحمن عن, عن عمر فهو يدل على أن عمر فعل ما لا بد له منه لذيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه ولم ينكر ولم ينكر ذلك عليه أحد من من كان معه فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك وأما قوله وأنزح ما لم يرى هنا بقى دیکھئے نزا ہے جو جگہ نظر آئی دھو لیا جو جگہ نظر نہ آئی تو اس کو اس کا کیا مطلب وہاں اجازت لگی تھی اسی طرح حضرت عائشہ کے واقعے میں بھی اسی سے استعلال ہوگا کہ وہاں جو نظر کا حکم دیا یہ یعنی نہیں کہ نجاست کا لگنا یقینی تھا جیسے کہ یہاں پر خود امام صحابی نے یہاں پر وضاحت کر دی اور یہ فرمایا کہ یہ جو نظر ہے نظارے کا یاتون یقون اراد بھی و معلم ارا مما اتوا ہم یہ نزا جہاں پر نجاست نظر نہیں آ رہی تھی وہ اس وجہ اس اس صورت میں جبکہ یہ وہم کریں کہ یہ نجاست ان کو پہنچ گئی وہم کے درجے میں بھلا یقن لیکن یقین نہیں ہے حتی ظال کا انہ شک فیما یستانب تاکہ آئندہ بعد میں کوئی شک آئے تو اس کا اظہارہ کر دور کرنے کے لیے وقول اور یوں کوئی خیال آئے تو کہہ دیں کہ ہاض کہ وہی تری ہے جو میں نے چھینٹیں ماری تھی چھینٹیں لگائی تھی جی به قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن مام عن مامر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عنهم قال في المني يصيب الصوب ان رايته فاغسله والا فاغسل الصوب كله فهذا يدل على انه قد كان يراه نجسا وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن عن ابن عباس رضي الله عنه عنهم قال امسحوا باسفر فهذا يدل على أنه قد كان يراه طاهرا وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن مصار عن جبلة عن جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر جبل جبل عن جبل عن جبل بن سحيم قال سألت ابن عمر جبلت ابن صحیم قال سحیم سحیم قال سالت ابن عمر عن المنی یوسیب صوب قال انزح بالماء وقد يجوز ان يكون اراد بالنصف الغسل لان النصف قد يسمى غسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انی لا عارف مدینة ينزح ينزح البحر بجانبهم يعني یعنی يضرب البحر بجانبهم يحتمل ان يكون ابن عمر اراد, اراد غير ذلك وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير قال سئل جابر بن سمرة وان عنده وانا عنده عن, عن الرجل يصلي في الصوب الذي يجامع فيه اهله قال صلي فيهم الا ان ترى فيه شيئا فتغسلهم ولا تنزحه فان فان النزح لا يزيده الا شرا وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا سریع یعنی اگر نجاست کا لگنا یقینی ہے نظر نہیں آ رہی ہے تو وہاں چھینٹے لگائیں گے تو اور نجاست پھیلے گی اس لیے پورے کو دھوئیں جی ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا سریع بن یحیی عن عبد الکریم بن رشید قال سئل انس بن مالک عن قطیفه اصابتها جنابه لا يدرى اين موضعها قال اغسلها قال ابو جعفر فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ولم يكن فيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج خروج آگے امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر پیش کی ہے اس نظر سے پہلے ایک مسئلہ اس سلسلے میں حضرات شوافی کی طرف سے یہ اعتراض وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہے منی جو ہماری لڑائی جھگڑا چل رہا ہے کھرچنے سے پاک ہے وغیرہ وغیرہ لیکن مزی جو ہے نا مزی یہ کھرچنے سے پاک نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ جرم نہیں بنتی کہ اس کو کھرچا جائے تو سارے کے سارے اجزا نکل جائے اور منی خشک ہونے کے بعد یہ جرم بن جاتی ہے تو شمافی نے یہ کہا کہ کل فاہلن یوم زی و یوم نی ہر جوان آدمی کو مزی آتی ہے اور منی آتی ہے تو مزی منی کے ساتھ یعنی منی بغیر مزی کے نہیں ارے مزی مقدمہ ہے منی کا تو چلیے منی تو کھرچنے سے پاک ہو گئی تو مزی کتھے گئی یہ اس کا اتنا سمجھ نہیں آیا جی تو وہ تو کھرچنے سے صاف ہو گئی لیکن مزید کو کیا کریں گے تو آپ کے نزدیک کھرچنے سے صاف نہیں ہوتی یہ ہے اس کا حضرات احناف نے کہا کہ یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں بلکہ آپ پر ہے ہمارے ہاں تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ الگ سے نہیں ہے بلکہ منی کے ساتھ مزی ملی ہوئی ہے اور جب منی خشک ہوگی تو اس مزی کے اجزاء منی کے ساتھ متصل ہو کر ایک جان ہو جائیں گے اور جب کھرچیں گے تو مزی کے اجزاء بھی ظاہر ہو جائیں گے اللہ کلیل اور وہ معافی کے درجے میں ہے بلکہ یہ تو آپ پر اشکال اور اعتراض ہے کہ آپ کے نزدیک منی پاک اور مزی ناپاک تو ایک آدمی اگر چاہے کہ میں اسی کپڑے میں نماز پڑھ لوں تو آپ کے نزدیک ابھی جائز ہے اور کورچنا وغیرہ یہ تو نظافت کے لیے ہے تو ایک آدمی اگر کورچ کر نماز پڑھ لے یا بغیر کورچے نماز پڑھ لے تو منی کے اعتبار سے تو کپڑا پاک ہے لیکن مزی کے اعتبار سے ناپاک تو یہ اعتراض ہم پر نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض آپ پر آگے امام طاہر رحمۃ اللہ نے جو نظر پیش کی ہے وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اصولی طور پر کہ انسان کے بدن سے جو چیزیں باعث حدث خارج ہوتی ہیں یعنی ان کا خروج حدث ہے تہارت ٹوٹ جاتی کہ جن چیزوں کا نکلنا باعث سے حدث ہے وہ نجس ہے یہ ہے ایک اصول بول برات مزی ودی اور فون ہمارے ندی کی باعث حدث ہے تو وہ نجس ہے اور صحافے کے نزدیک اگرچہ نجس ہے لیکن وہ باعث حدث نہیں ہے جبکہ غیر سویلین سے نکلے بہرحال تو آپ نے یہ دیکھا کہ جن چیزوں کا نکلنا حدث ہے وہ نجس ہیں اور اس میں تہارت واجب ہے اور منی کا مسئلہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں صرف تہارت نہیں بلکہ غسل ہے ارے بقیہ چیزوں میں تو وضو کافی ہے لیکن اس میں غسل ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تو اگلز النجاسات ہے اس لیے کہ جب طہارت کے اعتبار سے اغلط حکم ثابت ہوا کہ وضو پر اکتفا نہیں بلکہ غسل واجب ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے حدث اصغر میں نہیں بلکہ حدث معلوم ہوا کہ یہ تو اغلط النجاسات ہے اس لیے جب یہ اس کا یہ حدث ہونا ثابت ہے تو دوسری نجاسات پر قیاس کریں کہ جو چیزیں حدث ہو کر نجس ہوتی ہیں تو یہ بھی حدث نہیں بلکہ یہ اشد حدثن ہے تو اس لیے یہ اشد و نجاستن ہے اسی وجہ سے شریعت نے اس کے اوپر غسل کو واجب کہا جی اللہ خروجن خروجها لفائی كيف حما حد الغائط والبول خروجهما پیانف وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم أنفسهما کے العروق کا في النظر فلما ثبت بما ذكرنا كل ما كان خروجه حدثا فهو نجس في نفسه وقد ثبت سبت خروج المني حدث ثبت ازن این في نفسه نجس فہادہ نظر ہوتی ہیں حکم ہے عیدا خانیا مرو یا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم نے اتباع کی خورجنے کی عباہت میں جبکہ وہ یابس ہو اتباع کاہے کی ان روایات کی جو اس سلسلے میں مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فرق کرنے سے وہ جائے گا وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف محمد رحمه اللہ تعالی آگے جی باب الدی ایجاد تو بہت لمبا باب ہے جی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو <clears throat> اس باب کا حاصل اور خلاصہ ساری کتابوں میں آپ پڑھتے چلے آئے ہیں یہ تمام حضرات جمہور فقہا کے نزدیک تو بال اتفاق انزال ضروری نہیں ہے داخلہ ید خوروں سے ابھی غسل واجب ہو جائے گا انتقا ختم ہے تو اس کی بنیاد پر جیسے کہا کے حضرت عمر کا واقعہ ہے ابتدار اختلاف تھا حضرت مہاجرین اور انصار حضرات انصار ان نمل ماں اور بل ماں کے قائم تھے کہ یہ غسل اسی وقت واجب ہوگا جبکہ خروج منی ہو اور جبکہ حضرات مہاجرین یہ نفس سے دخول سے التقاء فتنعین سے سے فرجین سے یہ غسل کو واجب قرار دیتے تھے لیکن بعد میں حضرت عمر کا جو آگے آ رہا ہے فیصلہ انہوں نے کہا تحقیق کرنے کے بعد تمام حضرات صحابہ کے سامنے کہ اب اگر کوئی شخص یہ کام کرے اور غسل نہ کرے انزال نہ ہو اور غسل نہ کرے تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو نکال بن جائے عبرت بن جائے دوسروں کے لیے یہ متفق علیہ ہو گیا لہذا اب اس کے بعد اگر کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے تو لا یو بو بہی کے درجے میں ہے اور وہ قابل اعتبار اور قابل توجہ نہیں ہے اس سلسلے میں دونوں قسم کی روایتیں جیسے کہ منی کے سلسلے میں آپ نے دیکھا یہاں سراہتن باب اول کی روایتیں وہ ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ انزال کے بغیر غسل واجب نہیں انزال کے بغیر غسل واجب نہیں اور جبکہ دوسرے باپ کی روایتیں دلالت کرتی ہے کہ محض ارتقاء خطرے سے غسل واجب ہو جائے گا اس لیے پہلے باپ کی روایتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ روایتیں یقیناً منسوخ ہیں اس لیے کہ ایسے بھی راوی ہیں کہ جنہوں نے باب اول کی بھی روایت کی ہے اور باب ثانی کے بھی راوی ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ان کے نزدیک نس ثابت ہو ورنہ اس کے خلاف دوسری روایت کیسے نقل کر سکتے ہیں تو اس لیے <clears throat> وہ روایتیں منسوخ ہیں اور یہ آنے والی روایتیں یہ یہ ناصف ہیں جمہور میں تو کوئی اختلاف نہیں بعض اہل غیر نتو خیروں کا اختلاف ہے تو وہ قابل ذکر نہیں ہے لیکن بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ کہا کہ ایسے موقع پر الغسل و مستحب غسل کو مستحب قرار دیا ہاں؟ احوت احتیاط تو احتیاط بھی تو استحباب میں ہی ہوتا ہے استحباب پر عمل کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فرد ہو اور واجب ہو بھی ہی تو اس واجب پر عمل کرنے کو احتیاط نہیں کہتے عام طور پر یہ جواب ذکر کیا ہے کہ احتیاط استحباب کا قول یہی تو قابل اشکال ہے کہ اس میں احتیاط کہاں ہے ابھی بول و براز کے بعد احتیاط استجا کیا جاتا ہے یا وجوبن اور فردن تو پھر جی اشتہادی تو یہ بات قابل اشکال ہے کہ جمہور امت جمہور فقہ حضرت عمر کے فیصلے کے باوجود امام بخاری کا اشتہاد قابل تقلید ہے ان کی عظیم تر شخصیت کے شان کے موافق ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جس بات پہ اجماع ہو گیا تو اجماع کے خلاف اشتہار کی گنجائش کا اشتہار نہ ہوتا ہے یہاں پر نس نہ ہو اور اجماع تو بڑی مضبوط نس اور دلیل ہے وہاں پر اشتہار کی کیا گنجائش آج یہ کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں جی ہے کسی کی جیب میں کوئی بس مان یار امام بخاری سے ہم قیامت کے دن پوچھیں گے آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے ایسا امت کے خلاف امام بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قول ہے کہ مقلد ہے اور لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ مقلد نہیں ہے بلکہ مشتحد ہے لیکن انہوں نے اپنے اشتہاد سے جو رائے قائم کی وہ جمہور فقہا کے یہ خلاف ہے اور اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہے اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کے اس اشتہاد پر کسی امت کا عمل نہیں ہو سکتا ہے امام بخاری کو مغالسہ لگا ہو یا ان کے علمی وضاحت ہمارے سامنے نہ آئی ہو اس لیے ہم ان کے بارے میں کسی وہم و بدگوانی کی شکار ہو تو اس لیے امام بخاری کا مسئلہ ان کے ساتھ رکھیں لیکن ہے یہ بات قابل تشویش اور قابل پریشانی کہ امام بخاری جیسا مرد اور مجاہد اور محدث وہ ایسا قول کرے یہ تعجب کی بات ہے شیخ نے کیا فرمایا جی اس سلسلے میں بخاری میں جب دلہ میں تعارف ہو جائے تو کسی ایک دلیل کو راجی قرار نہیں دے سکتا تو وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے لیکن حضرت عمر نے تو فیصلہ کر دیا اب اختلاف نہ رہا یہ اختلاف اس وقت تک ہوتا ہے جبکہ اختلاف کا کوئی جانب یقینی طور پر متعین نہ ہو لیکن جب حضرات صحابہ کے مجمع میں ازواج متحرات کے سے تحقیق کرنے کے بعد ایک جانب کو مرجو راجے نہیں بلکہ حتمی طور پر لازم کر دیا تو اس کے خلاف میں احتجاج کہاں مطلب ہے شیخ صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ وجوبی طور پر عمل کرنا ضروری ہے وجوبی طور پر جی کیونکہ بعض حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس میں وہ الزام نہیں وجوب پر تو ہم بھی قائل ہیں لیکن مسئلہ تو استحباب کا جو قول ہے وہ قابل اعتراض مستحب یہ بہرحال پہلے قسم کے جی کچھ فرما رہے ہیں جی یہ شیخ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دو طرح کے عدلہ تھے تو اس میں طہارت کی بھی عدل یعنی غسل کی بھی عدل لاتی اور آدمی غسل کی بھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کی بنا پر غسل کی روایت کو ترجیح دے دی جب اس واجب قرار دے دیا یعنی احتیاط کی بنیاد پر تو یہ احتیاط اشتہادی ہے پھر یہ سارا سارا کا جو ابھی ہوا تھا ہے احتیاط پر تو اس کے بعد پھر غسل کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے چلیے جی امام بخاری کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا نہ قبر میں نہ حشر میں تو اس چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں امام بخاری کے ہم وکیل بھی نہیں ہیں معتقد تو ہیں ان کے یعنی قابل احترام ہے ان کی تعظیم کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے امام نہیں ہیں تو اس لیے کتنے لوگوں نے اختلاف کیا ہے کیا ہوا تو اس لیے امام بخاری نے بھی اگر اس میں اختلاف کر دیا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں تو حاصل یہ ہے کہ پہلے قسم کی روایتیں ذکر کر کے امام صحابی نے دوسرے قسم کی روایت کو ذکر کیا اور جواب دیا کہ باب کی پہلی روایتیں یہ منسوخ ہیں اور منسوخ ہونے پر سرینا حضرت عمر کا فیصلہ اور آگے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ دو نظر پیش کی ہے ایٹم بم سے کم نہیں اور جس سے غسل کا وجود لازمی طور پر ثابت ہوتا ہے اس میں احتیاط اور استحباب وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں چلیے جی